ایک صاحب نسبت بزرگ کی حکایت ہے کہ ان کے ساتھ بیٹوں کا جنازہ بیک وقت ان کے سامنے تھا اور اف نہ کی انہوں نے راضی و رضائے مولا تھے تو حضرت والا رحمت اللہ کے اشعار ہیں ایک حکایت مرد صابر کی سنو ہے عجب یہ داستان اے دوستوں صاحب نسبت کوئی تھے مرد حق سات بیٹے ان کے تھے از فضل حق اور سب تھے حافظ قرآن بھی نیک سیرت بامل انسان بھی جب کہ مسجد میں یہ ہوتے سب کے سب ایک صف ان سب کی ہوتی تھی عجب ماہ رمضان المبارک میں یہ سب جب تراوی میں کھڑے ہوں پیش رب دیکھ کر اولاد کی ایک پدر در کیا کرتا تھا دل شام و سہر خلق میں شہرت تھی کہ یہ خاندان دید کے قابل ہے بے شک بے گمان آٹھ مردوں کی یہ سب تھی مستقل اور تھا ہر ایک ان میں اہل دل دیکھ کر کے اس جماعت کا سما خوش ہوا کرتا تھا ہر پیرو جوان دوسرے ہوتے تھے خوش جب دیکھ کر کیوں نہ خوش ہو باپ کا قلب و جگر اب سنو تم قصہ خون جگر دوستوں اپنا کلے جا تھام کر آ گئی تا ان کی ایسی وبا سات بیٹے مر گئے اسب از قضا آ گئی تا کی ایسی وبا سات بیٹے مر گئے سب از قضا سات بیٹوں کا جنازہ سامنے آہ جب رکھا گیا باپ کے آہ جب رکھا گیا ہے باپ کے باپ پر سکتا ستاری ہو گیا صبر کا ایک حال غالب ہو گیا دیکھتی تھی باپ کو خلق خدا ایک قطرہ بھی نہ آنسوں کا گرا از قضائے حق تھا راضی مرد حق از قضائے حق تھا راضی مرد حق شاد باش صاحب تفویض حق شاد باش صاحب تفویز حق باز تھے نادان کچھ ایسے بشر موترس تھے دیکھ کر صبر پدر یعنی آپس میں کہا کہ یہ بشر اپنے پہلو میں نہیں رکھتا جگر خلق روتی ہے یہ منظر دیکھ کر ہائے اس کی کیوں نہیں ہے چشم تر یہ پدر رکھتا ہے پتھر کا جگر ورنہ روتا خون دل خون جگر باپ کو جب یہ خبر پہنچی کہ آ خلق مجھ کو سنگ دل کہتی ہے آ شدت غم سے جو کھینچی ایک آ آ گیا باہر کلے جا منہ کی راہ غلب تفویض سے صبر پدر پی رہا تھا خون دل خون جگر صبر سے گھٹ کر کلے جا خوں ہوا آہ کرنے سے وہی بیرو ہوا